الباب السابع والتسعون ومئتان باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه داڑھی اور سر وغیرہ کے سفید بال اکھاڑنے کی اور بالغ لڑکے کا داڑھی کے آغاز پر داڑھی کے بال اکھاڑنے کی ممانعت کا بیان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنه قال الترمذي هو حديث حسن حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں سفید بالوں کو نہ اکھیڑو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ مسلمان کے لیے نور ہوں گے یہ حدیث حسن ہے اسے ابو داود ترمزی اور نسائی نے حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے امام ترمزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن عائشة عنها قالت قال رسول الله الله الله صلى عليه عليه وسلم من عمل عملا ليس أمرنا فهو رد رضي رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کام کیا جس کی بابت ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے مسلم